ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشك جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور نصارہ اور بے دین لوگ ان میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم لاحق ہوگا سابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کا دین چھوڑ دیا تھا اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے یہاں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ توبہ کا دروازہ یہود اور غیر یہود سب کے لیے کھلا ہوا ہے چاہے گناہ ایسے ہوں جو اللہ کے غضب اور ذلت و مسکنت کا سبب ہوں جیسے یہود کے گناہ تھے توبہ کر لینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دنیا و آخرت میں انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو دیگر مومنوں کو ملے گا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ قوموں میں سے جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کی اتباع کی ان کو اللہ اچھا بدلہ دے گا اور یہی حال قیامت تک رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ آپ کی اتباع کریں گے ان کو ابدی سعادت ملے گی اور کسی قسم کا غم و خوف انہیں لاحق نہیں ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے بعد وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ نازل ہوئی یعنی دین اسلام آ جانے کے بعد دیگر تمام ادیان منسوخ ہو گئے اور اس آیت میں یہود و نصارہ اور سابعین کے لیے جو اجر بتایا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہے آپ کے زمانے کے یہود و نصارہ اور سابعین میں سے جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہی کو یہ حکم شامل ہوگا جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے